ظاہری نے خبر دی انہیں ابن مصعب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں فرا اور عطیرہ نہیں ہے فرا اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے اور عطیرہ کو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تہتر